حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی کی وجہ سے قریش بڑے فکر مند ہوئے وہ کہنے لگے اس کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کرے گا پھر خود ہی کہنے لگے اس کی جورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کون کر سکتا ہے حضرت اسامہ نے آپ سے اس کی سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو نافذ نہ کرنے کی بابت سفارش کر رہا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگوں سے پہلے لوگ اسی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور شخص چوری کر لیتا تو اس کو حد لگا دیتے اللہ کی قسم اگر بال فرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو تین